کا کتنا امت کے سامنے آتا ہے اور ایک کے بارے میں بات ابھی ختم نہیں ہونے پاتی دوسرا فتنہ جنم لے لیتا ہے ابھی دوسرے فتنے کی سرپوتی ہونے نہیں پاتی اس کا انتم سنسکار ہونے نہیں پاتا تیسرا کتنا سر اٹھاتا ہے اور سرور کو نہیں تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا بارش کے خطرات کی طرح امت کے سامنے کتنے آئیں گے بہرحال ایک عجیب و غریب قسم کا فتنہ جس سے آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف نہ کرنا ہے اور مصیبت یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ علامات قیامت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی برائی کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور اچھے کو برا سمجھنے لگتا ہے خیر کو شر اور شر کو خیر یہ جتنا جو ہمارے ایمان اور اسلام کو کھوکھلا کرتا چلا جا رہا ہے مسجدوں سے ہمیں دور کر رہا ہے علماء سے ناپا توڑ رہا ہے قرآن اور حدیث کی محبت دلوں سے نکال رہا ہے اور حدیث پاک میں فرمایا کہ اس فتنے کی وجہ سے آپس میں نفاق پیدا ہوتا ہے یعنی آدمی دوسرے کے سامنے دوستی کا معاملہ کرتا ہے اور آدمی میں خنجر رکھ کر اس کو قتل کر دیتا ہے اس کا خون کر دیتا ہے چونکہ آشورے کے بارے میں اختلاف ہو چکا ہے یہاں بنگلور میں اب امت عادی ہو چکی ہے ایسی لڑائیوں کے بارے میں جھگڑوں کے بارے میں کبھی عید دو دن اور کبھی تین دن پہلے عید ایک چاند تین عیدیں ایک چاند رمضان کی تین دنوں میں شروعات ملک کے مختلف حصوں میں چار عید حکومت آدھی ہو چکی ہے جبکہ آشورا محرم کی دسویں تاریخ کو منایا جاتا ہے چاند دیکھ کر روزہ شروع کیا جاتا ہے چاند دیکھ کر روزہ ختم کیا جاتا ہے کی جاتی ہے لیکن آشورا چاند دیکھ کر فوراً نہیں کیا جاتا چاند دیکھنے اور آشورے آشورے کے معنی ہی دسواں دن ہے دس دن نو دن کا فاصلہ رہتا ہے لیکن اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں بھی بنگلور والوں کو جسے ہائی ٹیک سٹی کہا جاتا ہے اسے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ چاند ایک تھا چاند دو تھے آشورہ ہفتے کا ہے آشورہ اتوار کا ہے ابھی بھی اختلاف کرنے والوں نے اختلاف کو باقی رکھا ہے چاند پوچھ کر اور اشتہار اخبار نے دیا ہے تو جان بوجھ کر یہ لکھا ہے کہ اتوار دس محر جلوس نکلے گا تازیہ نکلے گا یہ فرقہ جسے بریشمی فرقہ بدتی فرقہ کہتے ہیں ہمیشہ سے امت کے اندر انتشار پیدا کرتا آیا ہے یہ دودھ ڈالتا آیا ہے نو دن چاند نظر آ کر اختلاف تھا گزشتہ جمعہ کو میں نے کہا کہ یہ تاریخ محرم کی اس لیے کہ جمعرات کے دن ہلال کمیٹی بنگلور کی بیٹھی تھی اور اسے اطلاع نہیں ملی چاند نظر آنے کی تو دل حجہ کو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ تیس تاریخ ہوں گے اور یکم محرم ایک محرم جمعہ کو یہ اخبار کا اعلان دیکھ کر جن علماء کرام نے اپنی آنکھوں سے محرم کے چاند کو دیکھا تھا اٹھائیسویں کی رات کو انتیس کو تو انہوں نے ہلال کمیٹی کو فون کیا ہلال کمیٹی نے قاعدے کے اعتبار سے ان کی تصدیق کی کہ تم کون ہو کیا تم نے جو چاند دیکھا اس کے گواہ ہیں شریع اعتبار سے جب تصدیقات ہو گئے تو ہلال کمیٹی اپنے فیصلے کو واپس لے لیا کہا کہ نہیں انتیس ہی کا ذیل حجا گزرا ہے اور ایک محرم جمعرات کو ہے ٹھیک ہے جن سے غلطی ہوئی سائنس اور ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کے زمانے میں موبائل اور فون کے زمانے میں کچھ انتظار کر کر تصدیقات کر کر یہ اعلان کرنا چاہیے تھا ان سے بھول ہوئی خطا ہوئی لیکن خطا سے لوٹ گئے اور امت کو انہوں نے غلطی پر باقی نہیں رکھا اور امت رویت ہلال کے فیصلے کو مان لیا لیکن بریلوی طبقے کے لوگوں نے اخبار کے اندر اعلان دیا پہلا جو فیصلہ ہے ہم اس فیصلے پر قائم رہیں گے مرغی کی جو ایک ٹانگ ہے وہ ایک ہی ٹانگ ہے دوسری ٹانگ نہیں ہے ٹانگ ہے کہ نہیں سو رہی ہے ٹانگ اٹھائی ہوئی ہے اور فروغ کے اندر چھپا لیا ہے نہیں مان رہے ہیں تو یہ خام خام پھوٹ پیدا کرتے ہیں اختلاف پیدا کرتے ہیں لڑائی جھگڑا پیدا کرتے ہیں رویت الاز کمیٹی نے فیصلے کو واپس لے لیا ہفتے ہی کے دن یعنی کل بروز ہفتہ آٹورہ ہے اور آج یا کل یعنی جمعہ یا ہفتہ یا ہفتہ یا اتوار روزہ رکھنے کا مسئلہ ہے اب اگر وہ پر ہیں یعنی امام نماز پڑھاتا ہے امام نے غسل کیا نہیں کیا آپ کو سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے امام نے وضو کیا صحیح کیا غلط کیا آپ کو سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے بڑھا دیا اعتماد ہے بھروسہ ہے وہ جانے اللہ جانے تو رویت ہلال نے اعلان کر دیا کہ انتیس کا دل حجہ گزرا ہے اور ایک تاریخ جمعہ نہیں بلکہ جمعرات کو پڑی ہے میں تسلیم کر لیا اب یہ بات صحیح ہے غلط ہے وہ جانے اللہ جانے قیامت کے دن وہ جواب دیں گے اب بیچ میں ٹانگ اڑا کر نہیں جو پہلے کا ہے ہم اس فیصلے پر رہیں گے یہ خام امت کے اندر انتشار یہ لوگ پیدا کر رہے ہیں اختلاف پیدا کر رہے ہیں آجورے کو آپ ہفتے ہی کے دن مانیں اور ریت ہلال کمیٹی پر اعتبار کریں اگر وہ غلطی پر ہے تو وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہے جیسا امام اگر غلطی پر ہوگا وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا آپ ذمہ دار نہیں ہے تو آجورہ ہفتے ہی کے دن ہے سارے احباب آج روزہ نہیں رکھے ہوں گے تو ہفتہ اور اتوار روزہ رکھ لیں اس لیے کہ ان روزوں کی بڑی اہمیت ہے اور یہ روزے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت پہلے سے یہ روزے رکھے چلے آتے تھے اور رمضان المبارک کی فرضیت سے پہلے رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے آشورے کے روزے کو فرض کر رکھا تھا یعنی ان روزوں کا مقام اور مرتبہ دیکھیں یہ رمضان کے بدل میں تھے لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے اللہ تبارک تعالیٰ نے عاشورے کے روزے کے فرضیت کو ختم کر دیا یعنی ان کا مقام ان کا اسٹیج یہ تھا جیسے کوئی آدمی ہے کہ وزیر اعظم جب سفر میں جاتا ہے یا صدر جمہوری یا ہند رمضان المبارک کے روزوں ٹھیک ہے نماز چھوڑنے کا جو گنا ہے وہ حد کی وجہ سے معاف ہو گیا لیکن نماز جو چھوڑا ہے اس کو پڑھنا پڑے گا اسی طریقے سے کسی کا قرض لے کر دبا کر بیٹھ گیا اور کسی کی زمین دبا لیا اور کسی کا روپیہ دبا لیا کسی کی امانت کو غصب کر لیا خیانت کر لی اور کسی مدرسے مسجد کا پیسہ خیانت کر لی تو وہ خیانت کا جو گناہ ہے معاف ہوں گے اس سے گناہ گنا ہوں گے رہے حقوق العباد اور حقوق اللہ ان کو ادا کرنا ضروری ہے جس کی زکات چھوٹ گئی وہ زکات ادا کرے گا اور جس کی نمازیں چھوٹ گئی وہ نمازوں کو ادا کرے گا جس نے قرض لے کر دبا لیا آپ دیکھیں گلیوں میں کوچوں میں محلوں میں جب گھر تعمیر کرتے ہیں ہزار مرتبہ میں نے کہا ایک ان سامنے دو ان سامنے کارپوریشن کی زمین بی ڈی اے کی زمین اور گورنمنٹ کی زمین کو اپنا لیتے ہیں کتنے لوگ ان مکانوں کے اندر رہ جاتے ہیں سب کے جنازے نکلتے ہیں مکان رہ جاتا ہے پاس میں آتا ہے سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشا فرمایا جس نے ایک باری زمین کو غصب کر لیا آپ کے اندر زمین کے کاغذات میں ڈاکومنٹس میں لکھا ہوا ہے کہ تیس بھی چالیس لیکن چالیس کے اوپر ایک بارش آپ نے لے لیا یا تیس کی طرف آپ نے ایک نالی کا اپنا حصہ آدھی نالی اپنی زمین کے اندر لے لیا چلنے پھرنے کے لیے یا گیٹ ڈالنے کے لیے یا کار کی پارکنگ کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اللہ کے لیے بات کر باغیچہ ڈال دیا کار کی پارکنگ کو اسکوٹر کی پارکنگ کو یا چلنے کے لیے یا صحت کے حصے کے لیے دیکھو قیامت کے دن یاد کرو گے کہ مولوی جو کہتا تھا سچ کہتا تھا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پاک آقا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب رابطے کے اندر جا رہے تھے تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت مجھے آپ سے ایک کام ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پوچھا کہ کیا کام ہے کہنے لگی دیکھو میں کمزور بڑھیا ہوں ستر اسی سال کی یہ دو موٹے دو تھیلے مٹی ہے مجھے ذرا گھر تک پہنچانا ہے تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی لاؤ خچر لاؤ اس زمانے کی سواری تھی گدھا لاؤ گھوڑا لاؤ اور اس کے اوپر ڈالو اور ہو تو کہا کہ نہیں حضرت عمر آپ کو اٹھانا پڑے گا کہا کہ نہیں یہ تو نہیں اٹھا سکتا یہ وزن ہے حضرت عمر عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت یہ ہے کہ غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارے جائیں گے اسلامی حکومت اس کے کپڑے نکال کر اسے اسے کوڑے مارے گی گی اور اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کرے چلو دنیا کے اندر اس کی توبہ ہو گئی اور اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے لیکن اگر اس نے کسی جانور کی آبرو کو لوٹا ہے تو روایت میں آتا ہے فیصلہ یہ ہے پہاڑ پر لے جا کر اس کو گرا دیا جائے گا تو اب اگر لوگ مسلمان یہ کہتے ہیں میرا مسلمانوں سے مسجد والوں سے خاندان والوں سے معاملہ صاف ہے میں جو دھوکہ دے رہا ہوں ڈبا رہا ہوں وہ بہن کو ڈبا رہا ہوں لون لے کر ڈبا رہا ہوں کریڈٹ کارڈ لے کر ڈبا رہا ہوں بجلی والے کو ڈبا رہا ہوں پورٹ کا بل چڑھا کر بھاگ رہا ہوں اور کام کے گھر کا کرایہ چڑھا کر بھاگ رہا ہوں حق دبانا کسی کا بھی حق دبانا ہے حتیٰ کہ جانور کو بھی اگر کوئی حق دباتا ہے آپ جانتے ہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا جنازہ آیا اور جنازہ پڑھ کر صحابہ کرام کہنے لگے وجبت وجبت آپ نے فرمایا کیا تم کہہ رہے ہو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ اللہ کے حبیب پاک صلی علیہ وسلم کتنی پرہزگار عورت تھی دن میں روزہ رکھا کرتی تھی رات میں تحجد پڑھا کرتی تھی اور قیام اللہ پڑھا کرتی تھی اس کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا آقا نے فرمایا جنت کو واجب نہیں کیا بلکہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے آپ نے فرمایا کہ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا وقت پر کھانا نہیں پڑے گا دیر کے بعد آؤ کتے کا پیشاب پی کر مرا ہوا سوبر کھا کر مولی صاحب جو کہیں کہ یہ باتیں تو سننی نہیں پڑے گی ہم ڈبانے آئے ہیں ڈباتے رہیں گے ہم دھوکہ دینے آئے ہیں دھوکہ دیتے رہیں گے کر مساجد مدارس اوقاف کا مال کھا کر کے جھوکے میں گر جائیں گے اور سمود نے پہاڑوں کو کاٹ کر اس کے اندر انہوں نے جو ہے اپنے مکانات بنائے تھے مکانات رہ گئے اور ایک ہوا کے جھوکے میں اور سمود دباؤ برباد ہو گئی یہ منزلیں یہ نور منزل یہ چورو کے نام کی منزل یہ بیٹی کے نام کی منزلیں رہ جائیں گی آپ کو اس کے اندر پانی بھی لہرایا جائے گا یہ کہہ کر کہ آپ کے بندے کہیں گے کہ مردے کا پانی ناپاک ہوتا ہے اور یہاں قیمتی ماربل رکھا ہے فٹ پاتھ میں جہاں کتا اور سور چلا کرتا ہے یہاں پر پیشاب اور پاخانہ پڑا کرتا ہے پنڈال ڈال کر وہاں پر تمہارے اور میرے لاشے کو غسل دیا جائے گا جس گھر کے اندر ہمارے لاشے کو غسل دینے کے لائق نہ سمجھا جا رہا ہو اس کے لیے ہم اپنی آخرت کو کیوں تباہ کریں ہم اپنی افواہ کو کیوں تباہ کریں ہم جنت کا سودا کیوں کریں نہ ہماری اولاد کام آئے گی نہ ہمارے بچے کام آئیں گے ہمارے مرنے کے بعد اس اس کا بٹوارا ہو جائے گا میں دیواریں کھڑی ہو جائیں گی ان کی منزلیں تقسیم ہو جائیں گی کوئی اس کے اندر بیٹھ کر ہمارے لیے قرآن نہیں پڑے گا ہماری بخش کے بارے میں نہیں سوچے گا اس لیے کہ جو ہمارے بڑے ہمارے لیے حویلیاں چھوڑ کر جمعہ کے متعلق ہے حدیث ایک جمعہ سے لے کر اگلی جمعہ تک پچھلی جمعہ تک اللہ خدا معاف کریں گے شب برات کے روزے کے بارے میں ہے شمال کے روزے کے بارے میں ہے حج بیت اللہ کے بارے میں ہے عمرے کے بارے میں ہے ہمیشہ کے لیے یقین کریں کام کھول کر سن لے کہ اس سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے حقوق اللہ معاف نہیں ہوتے بلکہ اس کا جو گناہ ہے وہ معاف ہو جاتا ہے بلکہ حدیث پاک کے اندر یہ تک بات آتی ہے اللہ کے حبیب اللہ آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ سکرات کی سختی کا کیا ہوگا اور اس وقت کیا ہوگا جب اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری روزی کو آسمانوں میں رکھا ہے یعنی اچھا کھانا پکاؤ کچھ زیادہ کر دو اور اپنے پڑوس کے یہاں شوربا بھیج دو کھانے کی چھوٹے سے مدینے منورہ کے اندر پتا جاتا ہے جب بازار میں بڑے زور کے ساتھ کلاڑی لے کر جا رہے ہیں کہا یہ تو میری کلاڑی ہے تو دوسرا آدمی میں اور آپ ہوتا تو چیختے چلا پکڑو پکڑو پکڑو چور چور کو کو حضرت علی کرم اللہ نے کہا السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت یہ کلاڑی لگ رہا ہے کہ میرے گھر میں جیسی کلاڑی تھی یہ ایسے ہی ہے یہ کہاں سے خریدی آپ نے کہا کہ میں نے گلاب صاحب سے خریدی اب جو غلام صاحب کا پتا لگا پوچھا کون حضرت علی کرم اللہ سر پیٹتے رہ گئے یہ وہی آدمی تھا پڑوس کا کہ جس کے لیے آپ فروخت کرنا چاہتے تھے وہ مسجد میں جا کر چرا کر لے کر چلا گیا علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ چراتا اللہ تبارک تعالیٰ کسی کلہاڑی کے پیسے اس کو حلال میں دیتے لیکن چرا کر ان پیسوں کو اپنے لیے حرام کر لیا ہے جتنا مقدر ہے کلہاڑی کا پیسہ اللہ نے مقدر کر رکھا تھا حضرت علی بیچ نہیں لیتے وہ اپنے پڑوس کے لیے دیتے لیکن اس ظالم نے کچھ سیکنڈ پہلے اس کو چوری کر کر وہ جو چیز حلال تھی اللہ تعالیٰ حلال روزی کو آسمان سے دیتا ہے آدمی سیادت کر کر چوری کر کر جھوٹ بول کر بزنس میں لون لے کر اور سود کا کاروبار کر کر نہ لیتا رشوت اللہ کی قسم پیسہ ملتا نہ ڈباتا اللہ کی قسم ملتا نہ دوسروں کو دھوکہ دیتا اللہ کی قسم اگر یہ پڑوسی دھوکہ نہ دیتا اللہ تعالیٰ اس کلاڑی کا پیسہ اس کو ضرور دیتے تھے لیکن ذرا صبر نہیں کر پایا یہی کلاڑی بیچ کر جو پیسہ حالات میں ملنا والا تھا اس کو اس نے فروخت کر کر کر کر کر چوری فروخت دیا اور وہ پیسہ اس کے لیے حرام ہو گیا بہرحال آج کا دن ہمارے لیے بڑا متبرک دن ہے بڑا مقدس دن ہے اس کی اہمیت آپ سے نہیں دیکھو یہ غلط فہمی یہ کرتے ہیں آشورے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے جوڑ دیتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت کا واقعہ ہے یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال مبارک کے کئی سال بعد کا واقعہ ہے اور آشورا جب سے دنیا بنی ہے آدم آئے السلام سلام وسلام اما آئے ہیں اس وقت سے اللہ نے آشورے کے دن کو متبر کا کی کی کی کی جو شہادت شہادت ہوئی ہوئی وہ کے دن کو کو حضرت حضرت حسین حسین وجہ وجہ سے سے برکت برکت نہیں نہیں ملی ملی یا یہ دونوں سپریٹ الگ الگ واقعات ہیں تو لہذا ان دونوں کو آپ خلط ملط نہ کریں اسی لیے اللہ کے حبیب عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکت المکرمہ سے جب ہجرت کر کر مدینہ منورہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ آسورے کا روزہ رکھتے ہیں کیا ہم بھی رکھے آقا نے فرمایا ان سے زیادہ آسورے کا احترام ہمیں کرنا چاہیے ہم اس کے کرنے کے مستحق ہیں لیکن یاد رکھو کہ پوچھو کہ وہ روزہ کیسے رکھتے ہیں تو بنو اسرائیل اور یہود و نصارہ سے پتہ چلا عجورے کا ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں آقا نے فرمایا اگر ہم یہ دن کا روزہ رکھیں گے یہود و نصارہ کے روزے سے ہمارا مل جائے گا روزے میں بھی نماز میں بھی اور عبادتوں میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو الگ رکھا ہے کہ تمہارا روزہ یہود و نصارہ کے روزے سے نہ ملے تمہاری نماز یہود و نصارہ کی نماز سے نہ ملے پتا چلا کہ یہودی تین وقت خاص طور سے سجدہ کیا کرتے تھے ایک جب سورج شروع ہوتا جب سورج سوال میں ہوتا جب سورج غروب اللہ خطلا میں ستر مرتبہ روزانہ خبر نام لے لے کر پکار رہی ہے بتاؤ تو صحیح کہ ہمت کہاں سے آ گئی تمہیں نماز چھوڑنے کی ہمت کہاں سے آ گئی غیروں کا طریقہ اپنانے کی ہمت کہاں آ گئی کہ تمہیں کچھ اور ڈور دلے اور غانیوں اور قاصروں کا چہرہ اپنانے کی آسان ہے اس امت کو یہود و نصارہ کی طرح روزہ رکھنے سے منع کیا نماز پڑھنے سے منع کیا تو لفاظ پہلے کی اجازت کہاں سے مل جائے گی اپنی زندگی کو بدلوا لیتا آقا نے آج کے روزے کے اندر امت کو کہا یہود و نصارہ کا قرض نہ آتا ہو آقا نے فرمایا کہ تم جوتوں کے اندر نماز پڑھ سکتے ہو چپل پاک ہے نماز پڑھ آپ نے سنا ہوگا کہ چپل اگر پاک ہے اگر جوتے پاک ہیں یہ ہم نے مسئلہ بنا دیا کہ جوتا جو ہے اس میں نماز اگر کوئی آدمی جٹی میں ہے اور اتنا وقت نہیں ملتا اور پھر پہننے تک سانس نکالنے تک پہننے تک وضو کے ساتھ ہے سانس ہے جوتے نماز ہو جائے گی دنیا کے ہر مفتی سے مسئلہ پوچھے نے یہ اس لیے فرمایا کہ یہود و نصارہ جوتیوں میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے ان کی مخالفت میں تم جو ہے جوتوں کے ساتھ نماز پڑھو خزاب لگانے کا حکم دیا کہ اے امت کے لوگوں تم اپنی داڑھیوں کو اپنے سر کے بالوں کو مہندی سے سرخ کیا کرو اور خزاب لگایا کرو صحیح خطاب لگایا کرتے تھے آپ جو ہے روزی کے معاملے میں خیرات کرتا ہے خرچ کرتا ہے فرمایا کہ سال بھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی کمائی میں ایسے ہی خیر و کر دیں گے بہترین موقع ہے کل عاشورہ ہے اور کل کا وقت جو شروع ہوتا ہے آج مغرب کے بعد عموماً لوگ کیا انگریزی میں جو آتا ہے پہلے دن آتا ہے بعد میں رات آتی ہے اور عربی میں پہلے رات آتی ہے اور بعد میں دن آتا ہے دیکھو جب رمضان کا چاند دیکھتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں اسی لیے کلام پاک میں اللہ نے فرمایا ول فجر یاد یہ میری ماں ہے ساری دنیا والے مل کر کہیں یہ تیرا باپ نہیں تجھے خرید کر پال لیا ہے یا تیری ماں نے کیا کی رات کا مطلب کیا ہوا ہفتے کے دن آشورہ ہوا کی رات کا مطلب دن گزرنے کے بعد نہیں اب جو رات آ رہی جمعہ کا دن گزرنے کے بعد آج جو رات آ رہی ہے حدیث پاس میں آتا ہے اگر کوئی اس رات کو جگے گا اس رات کے اندر عبادت کرے گا حدیث کہتی ہے اللہ اس کی موت کی سختی صاف کر کر ہم عبادت نہیں کر سکے اب آشورے کو جگیں گے ہم دیکھتے ہیں آپ اس کمزوروں کے لیے آسان راستہ یہ ہے کم سے کم آج کی رات گناہوں سے بچ جائیں غریبت سے بچ جائیں اور لڑائی جھگڑے سے بچ جائیں عشا کی نماز تقبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھیں وضو کے ساتھ کچھ تلاوت کر لیں फजर پلنگ کا لحاظ بدل دے اور اپنا لحاظ وہ قیمتی جو عید عید کے اندر جوحا میں نہیں پہنتے ہو وہ قیمتی پہنے جتنے قسم کے کھانے بنا سکتے ہو میٹھے بنا سکتے ہو سالن بنا سکتے ہو بنائیں کھائیں کھلائیں خاندان والوں کو اڑوس پڑوس کو غریب کو کیوں اس میں وعدہ ہے کہ سال بھر اللہ ایسا کھلائے گا پلائے گا کیوں اس موقع کو ہم ہاتھ سے جانے دیں شہری کا جو وقت کی طرف سے بات جو ہے گڑبڑ تھا بادشاہ بنا بادشاہ کو آیا دے بادشاہ کو آیا غصہ مسئلہ بھی کا تھا مسئلہ جنت سے نکل کر جہنم میں جانے کا تھا بادشاہ نے کہا اگر میں جہنمی ہوا تو تجھ پر تین طلاق اب وہ کیسے پتا لگے یہ تو خبر میں جانے کے بعد پتا لگے گا کہ یہ آدمی جنتی ہے جہنمی ہے میدان محشر میں پتا لگے گا جب اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ میں نام آمان دیں گے تو آمنا من اوتیا کتاب ہو بھی امینی میں اقول ہاؤ بخر ہو کتاب دیا امنی غلط ہوا فی بی شکل روم یا پی جنگی نار گیا سب پتا لگے گا حوض کوثر کا پانی ملے گا سب پتا لگے گا کل سراغ پر قدم لڑ نہیں کھڑائیں گے اور جنت میں جائے گا سب پتا لگے گا یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا کہ بادشاہ نے کہا اگر میں جہنمی ہوا تو تجھے تین طرح اب فکر ہوئی کہ میں نے تو کہہ دیا اور دنیا میں کوئی ایسا آلہ نہیں ایسا ترازو نہیں ایسا میزان نہیں کہ جس سے پہچانا جا سکے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں اور چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا بیوی کو حسین بیوی تھی اور دل بہلانے والی بیوی تھی وقتی طور پر خطا ہوئی اور اس سے جملہ نکل گیا اگر بادشاہ کو کوئی ایسا آنا ملتا ہے کوئی ایسا تھرما جنڈل ملتا ہے اور کوئی ایسا ترازو ملتا ہے کہ موت سے پہلے اس کے جنتی اور جہنمی ہونے کا پتہ اس کو دیتا ہے تو اسی آلے سے ہم پتہ لگائیں گے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں اور اگر بادشاہ کو پتا نہیں لگتا کہ موت سے پہلے کوئی جنتی اور جہنمی کا پتہ نہیں تو کیا اس کی بیوی پر طلاق پڑ جائے گی اور حضرت ناشا بخاری کا واقعہ یہ دونوں ادھورے ہیں اور یہ جو اہم ترین عنوان تھا جو میں نے کہا امت آج ایک نئے فتنے سے دو چار ہے میں امدن پونے دو اور ایک چالیس میں ختم کر رہا ہوں کچھ حالات کمیٹی والے نہیں اللہ ان کو اچھا رکھے دوسرے کچھ جو ہے اخبال ہیں جمعہ سے متعلق ہم جو ہے ان شاء اللہ کوچنگ میں آزمائیں گے وقت سے پہلے جو ہے یعنی پونے دو کے آس پاس عنوان کو ختم کریں گے یعنی یہاں تعداد گھٹتی جا رہی تھی بعض لوگوں نے کہا ہمارے صحابے رہتے ہیں ہم پچیس سال میں کبھی نہ کمیٹی والوں کے سامنے نہ قوم ملت کے سامنے کمپرومائز کرے چکے یہ زندگی کا پہلا موقع تھا مسجدوں کو چھوڑ دیا کمیٹی والوں کو تلاش دے دی اور ہم در بدر کے ٹھوکرے کھاتے رہے لیکن یہ جو منظر تھا کہ تین دن سفید خالی ہو رہے تھے لوگ کے بعد آنے کا ماحول بنا اب انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پیشاب کا مسئلہ رہتا ہے اسلام کا مسئلہ دیکھیں گے صاحب ہم جھک رہے ہیں ہم ہار گئے جیت گئے ہو دو ڈھائی مہینہ دیکھیں گے اگر تم کامیاب ہو گئے یعنی ہم وقت کو باقی رکھیں گے اور اگر نہیں وہی صورت حال کتے کی دودھ دیڑی کی دیڑی تو ہم اپنا کام سوادوں تک باقی رکھیں گے اور پھر کہیں گے کہ تمہیں اور تمہارے جو ہے گھروں کو کارخانوں کو ساتھ طرح باڈنگ